نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حدیث شریف میں وارد ہوا ہے ما نقصت صدقت من مال وما زاد الله عبدا لعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله رات آیو بیان اسمز کے یمزن دلک دوج دلک قلبی سے تمو مجھ خب دنیا کیا دنیا محبت یہ بڑ خطرناک مرض تصور کر بلکہ آپ مرضس متعلق فرمو رسول پاک سمو حب دنیا راس کل خطیت فرمو عید گنیا گناہ دنیا من عید خطا تمیک مول تمیک جڑ دنیا محبت پتہ کس محبت زسم قسم قسمس او مالک محبت بیس ون جا اوب حب مال مال کی محبت حب جاہ تم بیان برو کن جا مانے گو تو گس مشہور گھر کیا گس گھنٹ مے گھس ساری زان مے گھر ساری احترام کریں یوں کن کن پکا تو سٹینڈ اپ کریں پور گھس مشہور گھر جائے جائے اتنا مالک تصور آپ جاہ اور یہ زیادہ خطرناک کم مال کھوت بہرحال چونکہ ہم قلبی امراض حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک آتقاب اتھے پاٹ مگر تبھی آتقاف من زیادہ علماء یعنی اگر عرض کرو کن سات لکہ ساس آئے تک مجلس من تقریباً آن شیت تان تقریباً علماء تک تک تلمات مفتی کرام شیخ الحدیث علماء اور ہم تب خدمت کر ڈون لین صاف کرضو خان صاف کر سردی مس آب گرم تک دسترخان ترا بانہ ثھان پلیٹ تلان تم تک بخاری شریف پڑن وی مسلم شریف اور شیخ التفسیر شیخ الحدیث سری حضرت ہندس خدمت مز تو اس حضرت ہند بیان تھی تم بیان کرق پہ یہ تمہ نقل تو یہ بیان کتنا حضرتو ہندی مالس پہ مالک محبت اس کیا نقصانات انسانس واتا یہ حدیث پاک پور تو وہ حضرت کر تشریف پانے چونکہ حضرت آسان اردو بولن تو یہ کم مشکل لفظ یہ تک کرو تک وضاحت اس حدیث پاک فرمو فرموخ اخمن فرمائے اللہ حضور پاس میں تر چیز کس تین باتیں بیان فرمائی تر چیز وان حضرت فرماون خدائے پاک نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دانش اور ایسی حکمت فرمائی کہ کسی کو نہیں ملی یہ گاٹجار اللہ تعالیٰ کو رہتا رسول پاک وسلم تیت تیت گاٹ جار فہم پروردگار مخلوق اس میں کروں کی آپ کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غور فرمایا کہ فساد جو دنیا میں پھیل رہا ہے اس فساد کا منشا کیا ہے اس فساد کا منشا یعنی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر تین چیزیں سامنے آئی چیزیں یہ تین چیزیں سارے عالم میں فساد کا باعث ہیں بہت پریشان کن ہیں باپ بیٹے میں لڑائی بھائی بھائی میں لڑائی ماں بیٹے میں لڑائی بہن بھائی میں لڑائی پڑوسیوں میں لڑائی دوسرے رشتہ داروں سے لڑائی ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے وہ محبت مال ہے وہ محبت دولت کی محبت جس شخص کے اندر دولت کی مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے اس کی اصلاح بہت دشوار ہوتی ہے اس کی اصلاح امک امیک کو شرائط کو کور تعبت اہم ہاں، اصلاح واریا سہل تو آسان موز کور توبت امس تیل جل جل اصلاح آوار دردی اس کرن کان اہم ہاں، اصلاح چھ زیادہ مشکل لپٹ مسئلہ امس کینچن دہن من امس اصلاح اہم ہاں، دل بدل مگر دلس یونسٹر ضلع مالک محبت فرمو کہ کی اسلام بہت دشوار ہے کہ یہ سہل سہل اتہ نیرن یہ مانتا ابن آپ لکٹ کل کڑت کچھ کل یا کل ون اگر بون آمت وتہ سڑکہ من سی کتح یہ نیر نیٹ کی ڈوزر ان پہ یہ کھن تو سب بون خطرناک اس لیے اس کی اسلام بہت مال کی محبت کی وجہ سے آدمی وہ حرکتیں کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے مثلا مال کی محبت میں سود لیتا ہے کیا حالانکہ مالدار میں چپاتا آرام محبت مال کی خاطر حالانکہ سود لینے والے پر بھی حدیث شریف میں لانت آئی ہے سود دینے والے پر بھی لانت آئی ہے جو مال لانت کے راستے سے آئے گا اس مال سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے کیا جی؟ وہیں سے کوئی انسان کیا نیت کو سالے تو فساد ہی فساد پھیلائے گا تو مال کی محبت کی وجہ سے سود لیتا ہے آدمی جو موجب لعنت ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک درہم سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے کتنی خطرناک چیز ہے مال کی محبت تو مال کی محبت جب ہوتی ہے تو آدمی غصب کرتا ہے زمین سب کر لی دکان سب کر لی مال کی محبت موجود ہوئی نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک بالشت پر زمین کسی کی غصب کرے گا تو قیامت کو ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کتنی خطرناک چیز ہے آنکھ بالش بھائی کی مسرا ون نا آنکھ بالش آنکھ پاؤ یا کشی پہ ون زیادہ نہیں کیا بس یوتی حالانکہ آج آج شاید ٹھٹ آنچ تک آنچ تمام چھٹی آسے زمین نی تم تمس تار یس ین تم پکن پن تار کیا اکن پہ سا دیوار پکنون اکنی اکن تم بنو ستن زمین تین اس زمین ات ی سرسے ٹوک بنانے نا کت من نل ٹوک ہے سمجھ کن تم منتو اتن گرٹنی چا مند باغ بد پوتر آ یہ انو تراؤس کیا نل اسے پہ سوری زمین سات زمین یہ نل ہی راشتون سبھی پتہ اس انسان نے کوئنٹل پنچہ کلو کلت کیا کلی زمین یا تمس عذاب رسوئی مال کی جب محبت ہوتی ہے تو رشوت لیتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الراشی و المرتشی قلعہ فنار دونوں دوزخ میں جائیں گے رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی اصل سے مال کی محبت موجود بھی کرنا اگر مالک محبت آ سما رٹے رشوت کہیں اور بیٚیہِ کوتاہ ظلم چھُ گژھان أمِس سۭتۍ آ سیٖٹ ییٚمِس سۄ دِژٕکھ ییٚمِس گٔے نہ أمِس سۭتۍ وجہ کیٛاہ چھُ ییٚمِس دِتھ پونٛسہٕ تہٕ کوتاہ ظُلم گوٚو اور اَتھ ظُلمَس منٛز چھِ سٲری مبتلا اللہ ماشا اللہ مال کی جب محبت ہوتی ہے تو مورس کے انتقال پر دوسرے ورثہ کا حق نہیں دیتا ہے مال کے محبت موجود مول وش پران پاکن فیصلہ کورمت کمس تاری چھنا تک مجھے تارن تران کی ام یہ اولاد تک مجھ بائین تران بلٹ بین چھ کہین ان کا حق دسب کر لینا دبا لینا نہایت خطرناک ہے رحمی ختم ہو کر قطع رحمی اس میں آ جاتی ہے رحمی مکلے پان ہوئیں قطع رحمی گئی رشتہ داری مکلے تمس کھرن بین اگر گھر کی یہ جی۔ کچہریاں بری پڑی ہیں کچہریاں کے نوم عدالت عدالت فسادات کی وجہ سے اس مال کی محبت کی وجہ سے مقدمہ بازی ہوتی ہے لڑائیاں ہوتی ہیں سب بات ہے اس میں اور پھر دونوں فریق کو ابھارنے والے موجود رہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کام کر دو بس تمہاری فتح ہے مقدمہ بہت قوی ہے کیس تمہارا بہت مضبوط ہے چون تو مضبوط اشبارے مضبوطی کیسے اخواش ہر وکیل اپنے موقف کو یہی کہتا ہے جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں ہائے ہائے ہائے جھوٹے کاغذات بنائے جاتے ہیں افسوس کی بات غرض فساد ہی فساد ہے جو مال کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے دو بیٹے چھوڑے کتنے جائیداد چھوڑ دی دونوں بیٹوں نے جائیداد تقسیم کی آپس میں ایک درخت باقی رہ گیا آپ کل رود ون بڑا بیٹا کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت میں ہے چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت میں ہے بٹ دو ایشمیون یشو کیا دو لڑائی ہو رہی ہے دونوں میں مقدمہ بازی ہوئی اور عدالت میں جب مقدمہ لے کر آدمی پہنچ گیا تو اللہ کی پناہ وہ قیامت سگرا ہے وہ قیامت اجلاک قیامت اس پر چھٹکارا ہوتا ہی نہیں اس سے مدت تک مقدمہ ہوتا رہا نقد نہ اس کے پاس بچہ نہ اس کے پاس کیا تکمہ مقدمہ چلتا کرائے جس لگی اس سن تو بس توڑ کے پتہ کے لگن اخراجات وغیرہ جائیداد تھی جائیداد کو فروخت کرتے رہے خود چکنن آخر کنالا چکن مقدمہ پر خرچ کرتے رہے ساری جائیداد اور <clears throat> جو بڑے بھائی کے حصے میں آئی تھی وہ فروخت ہو ہو کر مقدمے میں لگ گئی ہائے ہائے چھوٹے بھائی کے حصے میں جو آئی تھی وہ فروخت ہو کر مقدمے میں لگ گئی مقدم چلو نا آرہن وجن آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس درخت کو کٹوا کر آدھی لکڑیاں ایک کے یہاں بیچ دی جائے آدھی دوسرے کے یہاں بیچ دی جائے جب اسکیل میں تانگ آؤ تو ان کو لاسٹ فوسٹ نا یو کون سا ان کیا کرو نظر جُنجیوں جینوس نہ سجھ جنجیوں مغل سے ہما کے جرمہ نسل اور کٹوانے کے لیے پیسے بھی ان کے پاس نہیں کتنی بیوقوفی کی بات ہے اس طرح سے لڑنا مقدمہ بازی کرنا یہ کیا ہے سب مال کی محبت کی وجہ سے ہے محبت نہ ہو مال کی بڑا بھائی سمجھ لے کچھ مذائقہ نہیں اپنا چھوٹا بھائی اولاد کی جگہ ہوتا ہے چلو میری ملکیت ہی صحیح میں نے اس کو دے دیا اگر پتہ تہن بوڑ بوائے دپ دپے چلو ٹھیک اگر یہ کل بی تر ہن اس یہ نیند اس میں لکٹ بوائے چھ اولاد برابر کم برابر حدیث پاکس اس من لکٹ بوائے کا برابر چھ اور اگر میں بوڑ بوائے نیو لکٹ بوائے تے جب سال اس کو واپس اس میں جوڑ بوائے ایم سی جمع جی حق تے رسمت پول کھن تے اسن رسمت یہ مول اس برابر کم برابر مول اس بڑے نہیں تن پتہ کیا کہ ایم سی میں نے اس کو دے دیا چھوٹا بھائی سمجھ لے کہ بڑا بھائی بھاپ کی جگہ ہے بڑا بھائی اور انت و مال کے لیے ابھی کا حدیث پاک میں ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے باپ کی ملکیت میں میں بھی اور میرا مال بھی اس میں کچھ مذائقہ نہیں میں نے سب ان کو دے دیا تعلقات بھی خوشگوار رہیں گے جائیداد بھی سلامت رہتی اور لڑائی و فساد نہیں ہوتا بڑی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے یہ جتنے فسادات ہیں عدالتی دیوانی کے مقدمات مال کی وجہ سے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے جملے میں ان سب کا علاج بتا دیا ان سب کا علاج ایک جملہ سن فرموک سیر سے کیا علاج بیچ انسان ذہنس مند آمی ام گسن سا کت کمی اگر کل جی نیو بھی پروردگار کپڑے ان بات ان کو لیں گے امیک واقعہ یہ برو کن کہ یہ مقدرس آس یہ انسانس اس لیے تھپ دن کیا ضرورت سہ یاد سی برو کن ان شاء اللہ بڑ اہم واقعہ سٹھا یم سن بڑ اصلاح کیا فرمو رسول پاک ما نقصت صدقہ تم مال صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا صدقہ مال میں صدقہ دو صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی یہ ارشاد فرمایا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے یا جس آدمی سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے پاس رہنے سے جی خوش ہوتا ہے اس کی فراق و کی جدائی بڑی شاد گزرتی ہے شاعر لوگ تو خوب جانتے ہیں اس چیز کو فراق کیسی چیز ہے فراق منی جدائی جب مال اپنے پاس ہو مال کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مال میرے پاس رہے اور جب آدمی اس کو صدقہ کرے گا اپنے پاس سے دور کرے گا تب اس کی محبت کم ہوگی مالک محبت الفاسن مول کی نچس کرائے دیون نہ بالکل نہیں کی اس واقعہ اچھی خبر کہہ کے کروڑ پتی سے مول لکھ پتی سے مول مگر سن کرائے دیون نچس پنس کہیں اہل عیال سے پریشان آسن تم پہ خرچہ کہیں مالک محبت آسان یوت تم سے ٹینشن وتن اگر تمس روپیے ساس روپیس پانچ ہتھ کریں الگ روپیے سے بدھ جی یہ مس خرچہ نہیں کس یت مجھے برونٹ کن کی حضرت فرما تسم مال یہ مقصد خطروس تص منوسی کیا کروں بہرحال جب مال اپنے پاس ہو مال کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے مال میرے پاس رہے اور جب آدمی اس کو صدقہ کرے گا اپنے پاس سے دور کرے گا تب اس کی محبت کم ہوگی معلوم سمجھو صدقے خیرات کرنے سے مال محبت کم لگے جس کی ضرورت اس صدقے کے ذریعے پوری ہو کی جائے گی وہ دعائیں دے گا اللہ کے یہاں اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور ساری خرابیوں سے بچے گا <clears throat> فرمایا ماں نقصت صدقہ تم مال صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ایک شخص کہتا ہے کمی تو ہو جاتی ہے ایک شخص کہتا ہے کمی تو سودی کہاسٹھ روپئے چلے میں ہاتھ دودھ تم لوگ نوش ہے حضرت فرماؤ اگر ایک ہزار روپے میں پچیس روپے دے دیے کتنے رہ گئے نو سو پچہتر رہ گئے سات سو جتنا تم ہے تو کمی تو ہو گئی ہم تو جن کر دیکھ رہے ہیں کہ کمی ہو گئی آپ بتائیے کہ آپ کو اپنے مشاہدہ اور گنتی پر اعتماد ہے یا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتماد ہے تو مجھے گرنس پر اعتماد کن تحقیقات پر اعتماد کیوں وہ فرم و رسول پاک سمو کام کا استعمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتماد ہو کیونکہ وہاں تو ایمان بالغیب کا حکم ہے ایمان بل فکر تیتن یا مت اتم و فرمو کی کہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے ٹھیک ہے اتم و فرمو سرد کسی کے استعمال کم کے بالکل صحیح اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کیجیے حضرت فرماون پنوں نشن پر کر ہیں زیادہ اعتماد کیے ہیں شبہ ہوگا کہ کیسے اعتماد نہ کریں آنکھ پر تو اعتماد کیا ہی جاتا ہے اس پر سنا اعتماد کرتا ہوں کچھ پڑھنے وہ نوش کچھ مشاہدہ تو ہوتا ہے مشاہدے کے سامنے تو سب دلائل سب چیزیں ہیچ ون کے حضرت سمجھاوا آپ بتائیے کہ یہ جو رات دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیا ڈرائیور لوگ گاڑی آنکھ آنکھیں بند کر کے لے جاتے ہیں تم جو اسپیڈ بیکٹ چلا کی چکا سے الگ کھلی آنکھوں لے جاتے ہیں آنکھ کھول کر احتیاط سے لے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس آنکھ پر کیا اعتماد کیا جائے شکاری لوگ شکار کھیلتے ہیں ہرن سمجھ کر بندوق ماری تھا وہ آدمی تھا وہ اعتماد کر کا چٹپن ریشن کری تو اس میں کسی انسان کی نکت گائے سے بچور کا گاس و سا لون کیا ویسا لونن جنگل کیا چٹ اس انسان کو اس کے لگ گئی آنکھ کھول کر اس نے بندوق چلائی ہے پورا اندازہ کر کے یہ انسان نہیں ہرن ہے جانور ہے مگر وہ تھا آدمی جو ہلاک ہوا اس اس کے نے آنکھ کھول کر گولی اس کے آنکھ کھول کر گولی چلانے سے ہلاک ہوا آنکھ بند کر کے گولی نہیں چلائی اس نے جس آنکھ کے اتنے تجربات سامنے ہوں اس پر اعتماد کریں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کریں اعتماد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہونا چاہیے آنکھ پر نہیں ہمارے ایک بڑے زبردست عالم گزرے ہیں ان کا انتقال ہو گیا یہاں کے لوگ تو خوب جانتے ہیں مفتی مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بتلاتے تھے کہ ایک فرائض تھی اس کو دیکھ رہا تھا لمبی فرائض تھی سب دیکھ لیا فرائض معنی یتم وراثت تقسیم آج کو سوال حضرت ایسے وراثت تقسیم کریں تک مزن تہ تہ ہاں، توپ تر تو تمس قتہ تر پہ تک سہ تقسم کر سرسے روپیے آیا کتہ تر ونان فرائض زیوٹ ثی لمبی فرائض ہاں سب دیکھ لیا بنا دیا اس کو لیکن جمع ٹھیک نہیں آتی جمع مطلب گو وچن اگر پن روپیس دہ لچین تو تلکن سات دہ گراج تم ساڑھے نو ماں نہ ن ساڑ دہ دن جی، برابر برابر بہرحال جمع ٹھیک نہیں آتی اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ گڑبڑ کہاں ہے گڑبڑ بش کرن چیک بش کرن بار بار اس کو دیکھتا ہوں حضرت و فرمو پانے ساری رات اس میں گزر گئی کیا یہ کیا دلیل گئی شروع میں برابر ایون جمع کی حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئی تو سوچا کہ ذرا لیٹ جاؤں پھوکنا بھائی لیٹ گیا چند منٹ کے لیے مگر نیند نہیں آتی تھی پھر اٹھ کر دیکھا تو اب صحیح آ گیا جس نے نظر وہیں کیا گوشت وہ کیا تھا زبان سے نکلتا تھا دو اور دو چھ کیا جب سے گزرا ہوا نا ہونا سونا زد گئی گئے چین جی۔ وہ زبان سے نکل گیا چھ تو یہ جو دو اس کو کم ہو گئے تھے نا صحت کا تھا حالانکہ دو اور دو چار ہوتے ہیں کتنا مشہور ہے یہ دو اور دو چار یقین ہے اس بات کا وہاں لکھا ہوا بھی ہے صحیح دو اور دو چار زبان سے نکل رہا ہے دو اور دو چھ کیا ڈراؤ غلطی سا اب دیکھیے آنکھوں سے یہ ہوتا ہے کسی نیت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آنکھ بھی صحیح حساب بھی صحیح یہ نہیں کہ حساب کرنا نہ جانتے ہوں اس کے باوجود غلطی ہوتی ہے تو ایسی آنکھ کا کیا اعتبار کیا جائے جو اتنی غلطیاں کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کرنا چاہیے جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں یہ ساری سننے کے بعد ان صاحب صاحب نے پھر گننا شروع کیا نے دپیوک دپیوک سات کو سجر مال گسن کام تم گنجرے ہوئے جی۔ اور کہا کہ صاحب یہ تو اب بھی نو سو پچہتر ہی ہیں پچیس روپئے اس میں سے نکل گئے پچیس روپے اس میں سے اگر آنکھ میں نقصان ہو مثلا حکیم صاحب بیٹھے ہیں چاچا حکیم صاحب وارہ آسن وہ جانتے ہیں کہ یرقان ہو جاتا ہے کسی کو تو اسے ہر چیز زرد نظر آتی ہے یمس کامبل گسن بول گا سمجھ میں کیا یوں بوزن زرد یوں یہ پر چیز بول حالانکہ زرد نہیں یہ آنکھ کے اندر نقصان پیدا ہوا جس کی وجہ سے ہر چیز زرد نظر آتی ہے جبکہ بغیر مرض کے بغیر تکلیف کے آنکھ میں خرابیاں نمودار ہوتی ہیں تو جب آنکھ کے اندر خرابی ہوگی تو کیا کچھ نقصان نہیں ہوگا بعض آدمی ایسا ہے جس کو بھینگا کہتے ہیں عربی میں اس کو احول کہتے ہیں وہ ایک کے دو دیکھتا ہے وہ ایک کے اصل کیا تکلیف اچن ہوں اتنا بھی اچن ہند ڈاکٹر صاحب تم پتہ اس کا اگر کوئی ایک چیز سوچ مگر تمس کس یوں تم بوزن آ مے نش اوتر راہ تم دون میں آج یہ پریشانی اچن آس تم کن بچیرس اس ما پتہ خدا سن نعمت کرتس تو ٹھیک مگر تمس ایک یوں بوزن کر مولانا روم نے بھی لکھا ہے احول کا واقعہ ایک استاد نے شاگرد سے کہا کہ اندر کمرے میں بوتل رکھی ہے اٹھا لاؤ اندر بوتل کر کہا کہ وہاں دو رکھی ہیں کون سی لاؤں تو تو شرارتی تب اس آخان کہا ایک کو توڑ دے ایک لیا ایک کو توڑ دے اس نے شرارت آکے شرار چیٹا اس نے ایک توڑ دی اور کہتا ہے کہ یہ تو دونوں ٹوٹ گئی کیوں پچا بہت دیکھو یہ تو ایک ہی تھی ایک کو دو دیکھ رہا ہے کیا ایک کو حضرت سمجھاؤں کی کیا اعتماد کرو پنجن کرو آنکھ کے اندر یہ ایپ بھی ہوتا ہے جس آنکھ میں یہ مرض بھی ہو وہ کیا ہے قابل اعتماد ہے مگر جتنا عدد ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا ہاں حضرت تو فرمو مگر نو شو نو شیت پانچ ستھ روز نو شیت پانچ تھے کیا روز عدد روز نا یوتھ اچھا ایک شخص نے یہاں سے جانا چاہا سورت سورت چھ شہرہ گجراتس من حضرت ڈابلس من جی بیان فرما تک پنچہ کلو میٹر تقریباً سورت ایک ہزار روپئے اس کے پاس ہے کوتا چھ رات کا وقت ہے اس سے کہا بھائی ایسا کرو تم پیدل مت جاؤ بس میں چلے جاؤ اس نے کہا کہ میرے تو روپے کم ہو جائیں گے کیا کرایہ لگے اس میں تم نہ پیدل ہی تھی وہ خرما ختمہ تین ربھی وہ اس سے بہت سمجھایا کہ کم نہیں ہوں گے کیسی بات کہہ رہے ہو یہ تو کم ہو کر رہیں گے جتنے کرائے کے پیسے ہوں گے وہ کم نہیں ہوں گے نہیں مانا اس نے گیا راستے میں مل گئے چور پکڑ لیا اس کو پٹائی کی کپڑے اتار لیے روپے سارے چھین لیے روپے سارے اب بتائیے اگر پچیس روپے خرچ کر کے کرایہ کے یہ چلا جاتا جان بھی محفوظ رہتی کپڑے بھی محفوظ رہتے اور بقیہ روپے بھی محفوظ رہتا روزیہ سوری محفوظ کن اس کو کوئی یہ نہیں کہتا سمجھدار آدمی کے روپے کم ہو گیا جب تھوڑے پیسے خرچ کر کے بقیہ کی حفاظت کر لی جائے تو اس کو سمجھدار آدمی یہ نہیں کہتا یہ کم ہو گئے ایڈ پوس خرچ ہی حفاظت کا لاکر بڑ مضبوط پہن تھے رپی تھی من سی کتھا امیک معنی یہ نا مانے مال گو کم بلکہ باقی کیا گئی بات یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے گبر کچھن تت گھن وہ حضرت فرماؤن کہ مالس دس زکات سب گو خدا س حفاظت من یہ فرمو فرما اللہ سہارنپور کا واقعہ ہے کس کا ایک صاحب کے حافظ فضل حق صاحب حافظہ فضل حق ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے کیا سوستر اللہ کے فضل سے اچھا پت کیا اللہ کے فضل سے یہ ہوا اللہ کے فضل سے ہم فرم فران جگہ پہنچ گئے اس کہتے تکیہ کلام قاصر بن سرس خور ہے اس نے کیا سن لگ بعد بات بات پہ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے فضل سے یوں ہوا اللہ کے فضل سے یوں ہوا اللہ کے فضل سے یوں بڑے ہی صالح شخص بڑے صاحب خیر آدمی تھے نیا کوس حضرت مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ جب حدیث پڑھاتے تھے وہ پیچھے کھڑے ہو کر ان کو پنکھا جھلا کرتے تھے تم زمانہ نم پنکھے تمہیں زمانہ کیا اتواج فرماؤ حضرت مولانا مظہر صاحب حدیث پڑنا درس یس دافظ جیسے یہ تمہارا یہ وا آسان تمہس کر سک درس دان گرم صبح کو ایک روز آ کر انہوں نے کہا مولانا سے کنہوں نے حافظ جی نے کہا مولوی جی مولوی جی اپنی زبان میں کہا مولوی جی مولوی جی رات تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا <laughs> کیونکہ اللہ کے فضل حسن جس طریقے کلام اللہ کے فضل سے رات کو غضب ہو گیا فرمایا حافظ صاحب اللہ کے فضل سے کیا غضب ہو گیا <laughs> کہا اجی میں گھر سو رہا تھا کھٹ کھٹ کی آواز آئی کس کی انہیں بہت سنگت اچھا تم کھٹ کھٹ کا سن دیکھا کہ میرے تالے کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہے ہیں تین چار آدمی لمن کا کلفس میں نے لیٹے لیٹے تکیے سے ذرا سر اوپر اٹھا کر کہا کون ہو تم چور ہو تو کسل چھو ہاں؟ انہوں نے کہا ہاں تم تو کچھ کھٹی تھا میں نے کہا دیکھو میرا روپیہ اسی میں ہے دیکھ میں سے پونسے سیری کا تھا یہ علمائر میں سے اور جی یہ چھے پیسے کا ہے تالا تم زمان اس نے سکتا دتن پونسن اور سامت کلو سین پونسن پر تم سے ٹوٹنے کا نہیں یعنی تہی کیوں نہیں فڑوائی تم اسے کھول نہیں سکتے میں نے مولوی جی سے سنا تھا کہ جو شخص مال کی زکاة دے دے تو اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے میں اس روپے کی زکاة دے چکا ہوں میری حفاظت میں ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے تم نکال ہی نہیں سکتے تو بس جی میں اپنی کروٹ بدل کر سو گیا کیا اعتماد چوس رکھا ڈالا بیٹھے اور وہ چور صبح تک کھٹ کھٹ کرتے رہے ان سے تالا نہیں ٹوٹا صبح ہوئی بھاگ گئے خیر ایمان کبھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے گیا حفاظت خیر سی جن یعنی مال دیت انسان زکات دتن صدقات دتن پما کمی ات مز کہین بیچ ویسے سیت اگر مال وغیرہ دی ہم تو منگ سے برکت کرن اللہ تعالیٰ زمینس گسن برکت دانس گسن برکت ڈو کلین گسن برکت ٹونٹ کلین کیا گسن برکت اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین اور اعتماد کرنے کی ضرورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے سچے تھے صدوق تھے صادق تھے امین تھے سراپا صدق تھے حتیٰ کہ کافر و مشرق بھی آپ کی بات کو سچا سمجھتے تھے باوجود مخالفت کے باوجود جی باوجود مخالفت کے ایمان نہیں لائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے معترف تھے سوال کے لیے کیا دپنا مگر یس وہی سیما نوزب اللہ سچن سے ہی فرما قرآن پاکن کی کا زبون کر نا چاہیے ابزور سمجھا کی سمجھن ابزور وہی بہرحال حضرت فرماون کہ یمن کو اعتماد اس حضور ہندس کلامس پہ ایک صحابی ہیں انصاری حضرت سعد بن عبادہ مدینہ طیب روزن وال حضرت سعد مکہ مکرمہ آئے وہاں امیہ سے ان کے تعلقات تھے امیہ اس مشرق یاران دوستان اس برون اسلام برون امیہ مشرق تھا ایمان نہیں لایا تعلقات تھے آ کر اس کے پاس ٹھہرتے تھے اور وہ جب مدینہ طیبہ جاتا تھا تو ان کے پاس ٹھہرتا تھا یعنی عمیہ یل کہتے مدینہ طیبہ سوس روزن کیوں حضرت صاحب سنگھ آرام دوستان ہو حضرت صاحب یل مکہ شریف ہی ہیں تو سکون ٹھہرے امیہ سنگھ <clears throat> یہ تشریف لائے حضرت صاحب ان تشریف مکہ شریف انہوں نے عمیہ سے کہا میرا ارادہ طواف کرنے کا ہے دیکھ لینا کون سا وقت مناسب ہے اس نے کہا ہاں، جب ذرا دن چڑھے دھوپ تیز ہو جائے اس وقت مناسب ہے دنس پت پہن جا رہا ہوں تھوڑا آفتاب آفتاب خیش چنانچہ اس وقت طواف کرنے کے لیے گئے مہنگے نہیں دس بھائی ارے سعد کو طواف کرنے کا تم جیوس دوست ابو جہل نے دیکھا ابو جہل نے امیہ سے پوچھا یہ کون ہے تیرے ساتھ جیسے یق میں ہمارا بتلائے کہ یہ سعد بن عبادہ ہے کہا اچھا انصاری مجینے کے تم نے پناہ دی ان لوگوں کو جو یہاں سے گئے جن کو ہم نے یہاں سے نکالا وہ ابو جہلن والوں حضرت دونوں اچھا یہ ملک ایسے کڑی تھا چنوی تو جو تجمن کیا پناہ کمن صاحب صبن اور بڑے امن و آفید کے ساتھ طواف کر رہے ہو انہیں ہو تو تو میں میں کروں اس پر انہوں نے کہا کس نے حضرت سعد نے کمس ابو جہلس کہا دیکھ اگر تو نے مجھے طواف سے روکا تو میں تیرا راستہ روک دوں گا تم لوگ جو ملک شام جاتے ہو مدینہ طیبہ کے قریب سے ہو کر گزرتے ہو ہاشمی اور قریشی ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے لیکن اگر تم نے طواف سے روکا تو تمہارا راستہ بند کر دوں گا ہاشمی قریشی مجاوس یہ چنے سے ونن نے کیا تمہن مجھ شرن و کہیں داتوچ اگر آشیا کا سوسن قریشن شرن کی ہیں عن البيان لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من اگر بچا شت وتیش لو خدمت کرن دپن شم چی ریش خانے کا بھی کتی کافر آسن باوجود اور وآمنهم من خوفز منز اوس امن کیا ڈاکو اسن تمن چھڑن باقین اس لوٹ کرن یمن اسن قریشن کہین وانا اگر سادو فرموس کی قریشی آسن موجود چھونے سے ونن کہین مگر اگر چھ میں طواف تو تتن کرنے کہین پگا یل چون کرس تپوی راشی تج دمون تپوی پکن کیم برتاو وقت ہے تو کیا چھ میں رکاون کم دیش تواب تو تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور تمہارا معاش اور معیشت موقوف ہے اسی سفر پر لیلاف قریش ایلاف رحلت الشتائی والصیف اتمدامی کی تذکر جو سفر اس کرن یہ مکہ شریف کی ویریس مسکت اک گا یمن بیس ملک شام ملکہ ملکہ یمن اس گرم علاقہ ملک شام اس تس مقابل ٹھنڈا کر رت یہ کش تو وندس جم اسی پر موقوف ہے اور زور سے ڈانٹ کر کہا حضرت سادن ونس بڑ تیزی جی سان عمیہ نے کہا زور سے مت بول حضرت زور ونس کی اپنے مہمان سے کہا کہ زور سے مت بول یہ سید اہل وادی ہے ابو جہل تم وہ ابو جہاز ون تمہیں کیا ابو الحکم یاسوچ سردار کہ مکہ شریف کو انہوں نے اس سے بھی ڈانٹ دیا حضرت صادہ پر امی کھرین کمس عمیات پنس دوست میں نے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کریں گے کمس وون عمایاس کیم حضرت صادم ون عمایہ کاچب تمہیں یاسل آگر نصیحت کریں گے کر پن مے بوزمت رسول اللہ صاحب قتل تہندے دست مبارک قتل کریس نے کہا مجھے کہاں ہاں تجھے تجھے پوچھا کہاں مکے میں یا باہر فرمایا یہ نہیں بتایا فرمائیوں نے پتا کیا تو مگر بہرحال مجھے بوزمت پیشن گوئی اسی وقت سے اس کے جی کے اندر گھبراہٹ شروع ہو گئی تم گئی گھبراہٹ حالانکہ مشرق سے گھبراہٹ گئے سندر کی کہ مجھے قتل کریں گے حالانکہ ایمان نہیں لاتا لڑائی کے لیے تیار مگر بات جی میں آ گئی آ کر گھر اپنی بیوی سے کہا کس سے بیوی نے پوچھا کہ کہاں قتل کرنے کے لیے کہا ہے کم اسٹور بگڑی برمو کی برابر مکے میں کہا ہے کہا یہ تو بتایا نہیں اس نے کہا میں تو مکے سے باہر جانے کا ہی نہیں یہی رہوں گا اور میں دبل بنیاری نا مکہ شریف مز کت مز اور یور اگر مسلمان یہ کہ تم گیس پڑی بھی یہ اس لیے بے بہم یہ تو اور یور گھن کو نہیں چنانچہ جب وقت آیا ہے غزوہ بدر کا کس کا اس وقت ابو جہل نے مکے کے لوگوں کو ابھارا کہ چلو تمہارا قافلہ شام سے آ رہا ہے اس کو روکنے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں تم اس کی حفاظت کے واسطے چلو یہ جھوٹ واقعہ یہ آج کے پات ہوئی یعنی جنگ بدر گو سکو اچانک گو یہ ذہن من روزن لکھت پانچ تلوار نت اگر ترے ہاتھ تروہ تم نا سارے تلوار آ سکل غس نام تم ساپ صاف جنگ کرنے کی بلکہ فرم صوبہ تمہیں عام اعلان کی ورثا پکان ملک شام سفیان قتل ہے ہلو وغیرہ سودا یہ سوری مگر پکن کپ مدینہ طیبہ نزدیک پکسا تم رکاو اور کیا کہ تمو پروگرام بنوت یا سفرس یہ یہ کیا سہ ہسا تھو جمع سی کرو حمل مدینہ پاکس پہ کت اس لیے اس نمو یہ چین تھی تو یہ سا کیا یہ گویا کہ یہ جنگ کی اور قتل والے کتنا نفر امی ارادہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامان وامان تلک نسوید کی کنس کنس ہوتی اتفاقاً تلوار پتہ یلی ہم اور گئے ہم رٹنے خاطر تم لج پتہ تم ڈوج واہ کیا ڈوج یلی واہ ڈوج تم بدل اندر گئے وما ہوئی یہ جس کالا وس شش مکہ شریف تکیاز جی بدر یہ سی ڈوڑ ڈوڑ کلو میٹر مدینہ طیبہ پہ کت ڈوڑ کلومیٹر کیوں مدینہ طیبہ پہ مکہ شریف کن یون پرین وات مکہ شریف پہ مدینہ طیبہ سہ گا بدل مز کپ آج یہ مکہ شریف پہ مدینہ طیبہ گا تمہیں بائی پاس کن کپ اس لیے تم وقت واپس گھنسہ تمس الگ گسن پتہ بہرحال اس لیے ابو یہ لج پتہ کہ مدینہ طایب مسلمان سنس قطرس رکاون یسان اس لیے تم ہتھیار درج نا ساس لکہ کتہ ہتھیار زبردست کبر غرور سان مدرے کہ وتل وی وات ات کیا بن قرآن پاک میں تفصیل سے ونکس ون کی اللہ تعالیٰ فرمو یہ زفل اور پکان جنگ خاطر بیاکھ اس یہ ساز سامان یا ساز سامان وول گو ات من سی مت اتھ ون کیا رود بقایا ون کم رود بقایا جنگ وال وہی عید کم اللہ عہد طائفت انہ لکم اللہ تعالیٰ تۄہہِ أکِس پہ غلبہٕ ہُم چل مۄکلیو قٕصے کس رو دے اَتہِ اس لیے درٛاو وہ بھول جا شریٖف شریف لوگُن لاگ دِنۍ جی، پٔکِو سا نیٖرِو پٔکِو سا نیٖرِو پکو سا نیٖرِو تو اس کو روکنے کے واسطے حضرت چلے ہیں تم اس کی حفاظت کے واسطے چلو بچاؤ کے لیے لوگوں کو ابھارا اور بھیجا امیہ سے بھی کہا امیہ ان پاس سے نیئر سٹی سوچ نا گھر مجھ امیہ نے کہا میں تو جاؤں گا ہی نہیں میں تو نے کہا کیوں کہا مجھے تو یہ بتا دیا ہے مجھے قتل کریں گے اس نے کہا دیکھ تو صحیح جب تو نہیں گیا تو اور لوگ بھی نہیں جائیں گے دونوں یہ سلک جھٹو سیلو سے پات باقی کچھ نہیں کہا اچھا کچھ دور دور چل کر چپکے سے واپس آ جانا ہے تو جا رہا ہوں تو وہ سچا آخر کر کے سائڈ نہیں سوئی پتہ گراؤنڈ کو نیارو تھپ کر واپس اسے کہا اچھی بات ہے یہ سن چل جانے کا ارادہ کیا بیوی سے سامان سفر تیار کرنے کے لیے کہا دفنو نا یہ چیز تھا ہم دونوں کا دوست بیوی نے کہا یاد بھی ہے کیا کہا تھا تمہارے انصاری بھائی نے کہاں کہا ہاں یاد تو ہے لیکن مجھے زیادہ دور نہیں جانا ہے جلدی واپس آ جاؤں گا جلدی میں یاد بھی ہوں واپس اصل کیا چادر چسن فرما ہوئی این اس جلس مجھے کاٹ بیٹھ مس کہ تم مارے میں لہٰذا بنیاد میں مکہ شریف اور نبر کی ہیں دونوں کیا کلو میٹر نتھ واپس وہ جناب ہر منزل پر ارادہ کرتا رہا کہ واپس آؤں واپس آؤں لیکن واپس نہ ہو سکا تمس آوق دن ہم منزل پر یتس کالس واتن واتن چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قتل کیا گیا بدرس مز مز ہاں تمس لوگمت کش لوگ مت اس لوگ یتن گردن پتہ اس داند کرکہ دیوان تو کھار کرکہ دیوان تو ساروی تو کسی یہ چھ آبش کا چھ چھن تود بڑا زخمہ لگمت کیا چھ کھش لگمت یہ کھش آزان خبر کہا چھا تو لوگ لوکو تو اچھو نہ پتا چھے یہ کھش کنگ دشتی مبارک سے لگمت چھو محمد صلی اللہ علیہ کھش جتمت آتا تھا کہ جی پیز داد پیز داد اگر اہل مکن پر یہ داد تراؤ تین دیکھیں نہ برداشت کرے بس اوس دیوان کرکہ پتہ کھار سنج پر راز زوپت چھے چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قتل کیا گیا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ مشرق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کرتے تھے ان کا دل تقزیب نہیں کرتا تھا وہ جہدو بہا وسطنتا ان کے جی کے اندر یقین بیٹھا ہوا ہے لیکن انکار کرتے ہیں یہ انکاری یہودی ہے کفر جہود جسے کہتے ہیں اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک کے ساتھ تو صدق ایسا لازم تھا کہ غیر مومن اور کافر کے جی کے اندر ہر بات اتر جاتی تھی کہ ہاں یہ صحیح ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے تجربہ مشاہدہ سب بیکار ہیں تب کیا کے تجربہ ایک مرتبہ ایک ڈاکیا تار لے کر آیا ڈاک نہیں اور مدرسہ سیکھنا منشی جی کن لاڑن سہری تو منشی جی میں سوچ من عام تار ہے دپنوں سے کتا بے دین کا تار ہے کس کا کتا بے دین کا تار ہے تمہیں مجھ پتہ ہی کیا گو بے دین کتا بے دین مدرسہ مجھ آؤ کس مجھ دبس ہے تار کہوں کتا بے دین کا کس کا مدرسے میں کتا بے دین کا کیا کام وہاں تو کسی قسم کے بھی کتے کا کام نہیں اصل میں وہ قطب الدین تھا کیا تھا قطب الدین تھا اس کا ناس مار کر کتا بے دین پڑ رہا ہے لکھا کچھ ہوتا ہے پڑھتے کچھ ہیں اور جو اساتذہ کرام بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہے بچہ سنا رہا ہے یا لمون کیا استاد کہتا ہے کہ دیکھ کر پڑھ اور پھر پڑھتا ہے یا لمون استاد نے کہا دیکھ کر پڑھ وہ پھر پڑھتا ہے یا لمون استاد نے ایک مارا زور آپ کو جب کیا پاتر قرآن شریف سننے میں جلال بہت آتا ہے یہ قرآن جلال ہے کیا اس میں نہ بیٹے کی پرواہ ہوتی ہے نہ اور کسی کی اور اگر کوئی طالب علم بھی جلا لی ہو وسطا تو اور جلدی بھی کچھ تو بات اور ہو جاتی ہے سرحد کے علاقے میں ایک نواب صاحب نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے استاد عالم کو بلایا نواب صاحب انہوں پنس بچس قدر ٹیوشنس نا انہوں نے عالم اخ مولوی صاحب اطالب بنا کر وہ پڑھاتے تھے اس بچے کو سوچ پڑھنا بھون بچس کسی بات میں استاد نے بچے کے کان پکڑ کر چپت مار دیا جیسے یاد نہیں کنس کنس تھا پٹھان کا کا تو پٹھان سن دوڑا ہوا گیا گھر اور بندوق لے کر آیا اب استاد عالم صاحب یہ بیچارے کالا اکولو پڑھانے والے ان کو بندوق سے کیا کام آپ یہ وہاں سے بھاگے موشن سلامتی مستعدی طول اور بچے کے باپ کے پاس گئے کہ خان صاحب خان صاحب تمہارا لڑکا مجھے مارتا ہے ارے الاڑے میں کیا بندوق ہے خان صاحب نے جواب دیا او ملا او ملا ٹھہرو ٹھہرو ملا تو اور بھی مل جائے گا ملا تو ہمارے لڑکے کا یہ پہلا پہلا وار ہے خالی نہیں جانا چاہیے مولوی بجن بھی مولوی بجن مگر یہ جی جی نیچی سن کیا ہے گھر غرض یہ کہ جب استاد نے مارا چپت یا لمون پر تب نظر آیا کہ یہ لمون نہیں ہے یہ تالمون ہے کیا ہے دو نقطے نیچے ہیں اوپر نہیں اب وہ یالمون پڑھ رہا تھا اس میں تالمون لکھا ہوا ہے غلطیاں پڑھنے پر بھی ہوتی ہیں اور یہ صرف قرآن شریف ہی میں نہیں قرآن شریف والوں کو تجربہ ہوتا ہے عربی والوں کو بھی بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے پہلے زمانے میں جب نقطے دینے کا رواج نہیں تھا قرآن شریف میں اس میں برونٹ زبر جر نقط وغیرہ اس کی ہیں کراموں پر بات کی ایک صاحب نے قرآن شریف کو بغیر استاد کے پڑھنا شروع کیا کیا استاد اشناز مطالعہ کرن بخاری شریف مسلم استاد نے وہ پڑھتے تھے علی فلام میم ذالکل کتاب لا تفی کیا اصل کیا لا لارحب فی زبردست کا تیل فانی کو یس کتاب منسوخ زیتون تیل کی لا رہے کو لا زیتا پڑھ رہے وجال شکایت فی رحل عقی میں رحل کی جگہ پر رجل پڑھتے تھے بہرحال اب تو شکر ہے کہ نقطۂ لگ گئے ایسی غلطی بند ہو گئی ہاں باقی ہاں اور غلطی تو بند نہیں ہوئی آگے تھوڑا محدثانہ گفتگو ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں انہیں حضرت سے اجپت پت بھی ہیں واقعات بیان بھی یا دن کتاب پڑھ والی آج گسن حدیث پڑھن والی سے بدل گسن یعنی بھی ہو اس واسطے اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے دیکھنے میں غلطی ہوتی ہے قرآن شریف ہو حدیث شریف ہو اور کچھ ہو کانپور میں ایک صاحب کے پاس خط آیا اور کئی ایک نے مل کر کہہ دیا کہ سندھی زبان میں ہے کس میں اس کو رکھ دیا تو میں پہنچ گیا حضرت فرمان بھوت مجھے دکھلایا میں نے کہا یار یہ تو اردو ہی میں ہے یہ تو آچن واسمی تو سندھی زبان میں وہ سارا اردو ہاں، اردو ہی میں تھا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو کہہ دیا کہ سندھی میں ہے اس واسطے قابل اعتماد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہر قسم کی غلطیوں سے پاک و صاف ہے یہی ایمان کا تقاضا ہے اب جس قدر بھی مال کی محبت کی وجہ سے فتنے فسادات پیدا ہوتے ہیں آدمی چوری کرتا ہے کیا موجود حدیث شریف میں ہے ولا یا صرف سارقین و مومن وہ عین چوری کی حالت میں ایمان نہیں رہتا اس انسان کے پاس تمقاطی بے ایمان کا سن اللہ تعالیٰ کے آخرت کی وعیدیں کتنی سخت سخت سخت ہیں اور دنیا کے فسادات کتنے سخت سخت ہیں یہ سب کاہے سے مال کی محبت کی وجہ سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں نقصت صدقت من مال بس صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا جس وقت صدقہ کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو بعض صحابہ خود فاقے پر گزارتے تھے کپڑا نہیں ہے نہ صحیح لیکن صدقہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے محنت مزدوری کی اور کما کر اس کی اجرت کو صدقہ کیا تاکہ اس لائن میں بھی ہم پیچھے نہ رہیں آگے بڑھیں اس لیے جتنے فسادات جتنی خرابیاں مال کی محبت کی وجہ سے ہیں ان سب کا ایک جملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکیمانہ و دانش مندانہ حل بتا دیا ما نقصد صدقت من مال ایک اور بات ہے ایک تو ہے کہ مالدار کو یہ کہنا کہ مال کی محبت مت کر صدقہ دے یہ تو مالدار کو خطاب ہے ایک ہے فقیر ایک ہے حاجت مند حاجت مند کو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش نہ کرے اللہ کے سامنے پیش کرے حتیٰ کہ جو شخص ایک روز ایک روز کا فاقہ برداشت کرے اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے نہ سراہتاً نہ اشارتاً اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ایک سال تک اس کو حلال روزی عطا فرمائیں گے ایک روز کے فاقے کی بدولت آج اس مال کی محبت کا ایک دوسرا اثر بھی ہے اثر بھی ظاہر ہو رہا ہے فقیر نے تو آیت یاد کر لی آت الزکا مالداروں سے کہتا ہے زکوٰۃ دے دو آت اس زکوٰۃ زکات کیوں نہیں دیتے خدا کا حکم زکوٰۃ دو بھائی اور مالدار نے یاد کر لیا وہ حکم جو فقیر کے لیے تھا سوال کرنا منع ہے سوال کرنا کیا ہوا سمجھ کیا فرما یعنی فقیر کو مالدار سے تمہیں سے زکوٰۃ بھی کیا جی حکمت پر سن تندرست ہے سوال کروں چھ منع سوال کروں چھ سوال نہیں کیا کرتے جو شخص سوال کرے گا اس کے چہرے میں گوشت نہیں ہونے کا قیامت کے دن سوکھا ہوا ہوگا صرف اڈیاں ہی اڈیاں ہوں گی سوال نہیں کرنا چاہیے یہ اس کے مالدار اندوڑ تو جو فریضہ مالدار کا ہے وہ مالدار نے بلا دیا اس کو یاد دلانے کے لیے چل دیے فقیر صاحب ان کے پاس اور جو فقیر اور جو فریضہ فقیر کا تھا فقیر نے بلا دیا اس کو یاد دلانے کے لیے مالدار صاحب رہ گئے یعنی کچھ حویث پاون یاد اس پاون اور ان کو حبیش مشر یہ مشر لہٰذا یہ بھی اپنے فریضے کو ترک کر رہا ہے وہ بھی اپنے فریضے کو ترک کر رہا ہے یہ کاہے سے ہوا یہ بھی مال کی محبت کی وجہ سے ہوا اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ مالدار سے کہا جائے کہ بھائی تم اپنے مال میں سے غریب کو فقیر کو دو لا منو من یبی تو شبعان و جار ہو اند جم بھی جائے وہ مومن نہیں ہے کہ جو رات کو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے یہاں تک فرمایا گیا اور ایک تحریک تو یہ ہے کہ مالدار کے پاس دیکھو تو اسے چھین لو نہ چھوڑو اس کے پاس اسلامی تعلیم کیا لگ مالدار دیکھو غریب کر کیا دنیا میں جو آیا تحریک مالدار نیو چھینی تمن مرمت کہیں مگر اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مالدار کے پاس پیسے دیکھو تو اسے چھین لو بلکہ حاجت مند کو حکم یہ ہے کہ جب تم اس کے پاس مال دیکھو تو تم اس کی طرف التفاط نہ کرو ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زاره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو مالدار کے مال کی طرف ظاہری تمطراک ہے جو کچھ ہے تم اس کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو لہذا اس فساد کو دور کرنے کے واسطے ایک بڑے طبقے نے یہ تجویز کیا کہ مالدار کے پاس مال رہنا نہیں چاہیے چھین لو اس سے باغ ہے تو باغ چھین لو موٹر ہے تو موٹر چھین لو گھر ہے تو گھر چھین لو حتیٰ کہ بیوی ہے اس کے پاس تو بیوی چھین لو ایک فساد مستقل پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا میں <clears throat> ساری دنیا میں یہ فساد پھیل رہا ہے جو صحیح علاج ہے وہ وہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مالدار کو ادھر تلقین کی جائے کہ تم صدقہ دو زیادہ سے زیادہ فقیر کو ادھر تلقین کی جائے کہ تم اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش نہ کرو صبر و تحمل کے ساتھ رہو دونوں کا وقار قائم رہے گا ہر ایک اللہ کی امانت کے امین ہے مالدار بھی امین ہے فقیر بھی امین ہے وہ اپنی امانت کی حفاظت کرے یا اپنی امانت کی حفاظت کرے <clears throat> یعنی گویا یسمن فرمو کہ معلوم محبت کی کٹ کم گسن یعنی کیا دی خیرات روز دیون کیونکہ یہ کت جمع آخرت کت اچھے مالک محبت کم گا یل مالک محبت انسان چور تک تھپ تک اور ایمان ولس یقین یہ کیسا پروردار تندس مقدرس من لکھمت سہ وات تمس تین سہ گیٹ چھ واقعہ بوزت پن بزرگن نش کہ یہ مقدرس وات نات کم نات تمہیں زیادہ اس لیے انسان ہسا پہ غلط وت اختیار کریں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن واقعہ تم آئے ایک دہ سفر پہ کت پہ آئی سفر پہ آئی گر ست مسجد من تو نماز آپ پڑھنے یا سفر پیٹ تھی سنت نماز پڑھ بہرحال مسجد من سا نماز پڑھنے خاطر گر تک کن گنڈت اتن ٹکلس اتن جوانا سو بہتری پہ گوبرا یس تیس گڑس نظر یہ گوشت کیا لاکم یہ تم اتیا کی ادھر پھر حضرت چائے اندر نماز پور اطمینان سان چونکہ سخی یس غریب تیس مگر کیا سخی یشن ہاں. اس لیے کور اراد مسجد مزے کہ یہ جوان اس نبر کن خبر میان موجود ما ماسٹم گیمس بھی پیار نت ما یے یہ گومت امس دماغ حتیہ سو بہتری تھی دستی مبارک تروک چندس تیس کل کس بہانہ درہم یہ تو سے باہن بہ تو ترے ثونی یہ تھی ٹوٹل کل تو یہ دموی یہ مسجد من نیت اتر گزر یہ دراق یہ تھی اوتر کل پاڑا یل مسجد من نبر درا اتیس نظر گر اتھی مگر زنی روستی زینا سان سن کہین امیک منہ کیا چوتھ زین بہرحال حضرت انا للہ و انا راج راجعون ام پت گئی باضر تاز زین ضروری ورے چلے نکل کہین بازار گئی اس مختلف دکاندار اک زین تو زین و دبک دپس دسا زین مہر زین تعداد زین مہینے اکث اگر بوٹ دکانس پہ گھو ٹھیک لاگوا بوٹ ہاں، کور کتا بوٹ چھ سات نمبر لگ سا ٹھ نمبر لگ سا نو نمبر لگ سا برابر یہ سا نئی سا زین چھ صحیح کن گران گڑا زیار زیل بہرحال اخ زین تم بیا زین ساری انٹر بہرحال واپس حضرت وی پانے درچن کور نظر کس زین لگی کن نظر اتھ ایزان پن زین کس زین پنن زین وچھو کتے زان اس لیے فرمو تسا یہ زین وال یون پرال تیم وول سو زین جناسن تیمو سو ککو یہ دکاندار اس کا تراؤن سو ککو تو والن تم سی حضرت روٹی زین وما شمیان نی ضرور ہے تو وہ کمیس پر بڑی اس پر دکان سو شمیان زین دکاندار سو کن یچھو تو حضرت کت کت تو کت کت دکان سو چکت انو کی نوستاز یا پر جوانا سو سکنن دکان اے بجز مشبور یہ تم بیلی پتہ میون جین تہ بوس تام مسجد نہ تھیا روش تہ جنو جوان اخت سوچ چل متھ چلو ٹھیک چھو بارا حضرت پرنا چھ وان کوتا چھ میجون مسلم بول جون نی جین تم دا تاز وان کتھ مچ نہ پھوی پتہ ایم ہما نہ پھا اٹھنی چونی وان نہ پھا کی ہن حضرت وان یو تہ چتو یہ کس میں بول جو حضرت پرمو چکو دے تو مل دو میں اج تہ ترن درہمن کتن کتن ترن درہمن تو حضرت قل ترم تو دتہ اور پہ فرمووُکھ کہ کاش اگر یہ جوان صبر کری کیا صبر کرئے واتن أمِس ہندوستان حلال طرح کتنا واتن حلال منٛز برکت وٲلۍ حلال مگر تپ دتم خدائے سروٹیں چور کر مجرم بنی ہو مجرم بو بجرم چند میں اس لیے سُنٛد نافرمان بنی مگر مقدر دِرہم پانچ نہٕ اس لیے اچھی ضرورت ویم ریس سن گاس لوس ضرورت تھاپ دن دفتر چیز گھر اس ویسٹ رشوت رٹنت ملاوٹ کر مقدرس من پہ واقع یہ مخصوم وریش کم ریز نیو اول پروردار کیا کرے تقسیم ول حریص محروم اس لیے کیا زمین چیز یہ سن مقدر واقع بہرحال یہ بیان حضرت زیوٹ کورمت یا دم حصہ سی برو کن مگر فی درو یہ جی کہ یہ زن امراض قلب دل کے امراض من اس بڑ مرض سے سک مالک محبت اور مال کے محبت سے انسان تم تم حرکت کرن یم زن کرنے کی اور فرمو رسول اللہ وسلم حب دنیا راس کل خطیت دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے اور ذکر و اذکار سے کیا گا مشاعتن سی تعلق تھن سی چاج گسن تم سی چ گسن یہ ہے کہ یہ خوب مال گلمس اگر کا سوری کتب خان پڑی مگر ہو مال ایک نہیں رس کے علم کو الگ چیز مگر دلش کیفیت بدلیں گلمس مالک محبت نیر ہمیں کتو چ ضروری ذکر اذکار سلوک یک مجھے بروٹ کن حضرت اج فرماون پتہ کہ پرانی زمانہ سے مشائخ مجاہد کرنا ون وری وادن کیا پہ كا انسانس باس بہت زبردست بمار سہج و دوا کھان پڑ دے آ چکا كرن پانے زمانہ كے دل دادن سزن لوگ لک اتھے مے مسا جدس مجھے دود بہت كیا كر پتہ یس مشائق وری وادن تمہ مجاہد كرن زبردست مجاہد حضرت یس برمان پتہ کہ ون نسا چھ تیوت طاقت تجاہد كرن اشد دۄہَس شنٛگان الحمد اللہ مگر راتس ہنگ ساری ہو جانت لک دن کھو بہرحال کچھ طاقت سے تسمین کمزوری ہر اعتبار اقدار گھر ترین دن کیا گیرن تو بہرحال لیے حضرت فرم و مشائق کثرت ذکر کرنا کیا کرنا غلبی ذکر پر غلب ذکر ہسا چیز مغلوب گانا کیا برونٹ اس نیون اچھا جی کڑت اس کا کنڈ کل نمو کڑت زمین گئی صاف ون اگر پتہ ہے سن جو مول کر بھی یہ گسن صاف کے ون تراوس پٹ کان چوت چیز اگو سروف مارون سنون وٹ اس مگلو کسے بیا کو ایک میں مری تیس بڑا خطرناک اس لیے تھوس کانی پل پہ کیا تھوس سنس نا ون لوڈ پہ تھی مگر ہپن سن کڑت تو اپ سن اگن دت کی گلبے ذکر سے چے یم چیز دبیت روزن اور مشاہد زندگی ہوں یوں گسن ام سے دبیت روزن یوں امس مثال چھر تر اصل فکر شین یل کم پی تیل کھڑا کھسیل تی ہاک تی ود ہاک آسان یا کیا چیز آم گرا کھنڈ پیم ون اگر زر پھٹ پین تر کیا گھن آ تر باسا سوری سفید سفید اور کھسیل استن اور کنک استن کیا کیا آسان سوری دبیوم کت تل اتھے پٹھ فرمک کثرت ذکر غلبہ ذکر سی یم چیز مغلوب گھن کیا گھن یہ چھ ذکر کرن روزن کرن روزن جسم مغلوب گھن توے موجود کتن ذکر کر داون بہرحال یہ اس امیک اخ حصہ تم بیان ام پتی دوی مس انشاءاللہ ساس بروٹ کن ات من جسم ای تر چیز ایس ات من کرس ریو من دانو نیا تے اگر تو فرمونا تر چیز ہی مس بین دنیا اس کیا چھ فساد گھن تر تریو مس کیا او کرنے ات من مال کی محبت ام پتی بیز چیز اللہ تبارک تعالیٰ دین عمل وجم توفیق اس لیے نماز چند چ